نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو چھٹلایا تھا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے